میں نے آپ کے سامنے خطب مسنونہ کے بعد سور حشر کی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو اہم باتیں بیان کی ہیں اور دو اہم باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے سب سے پہلی بات جس کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے وہ تقوہ کا الدین آمن الطق اللہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرو اور تمام منحیات اور ممنوعات جن چیزوں سے اللہ نے یا اس کے نبی نے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرو اسی کا نام تقوا ہے تقوا کا مطلب یہ کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے دیوار کھڑی کر دے وہ دیوار انسان کو جہنم سے روک دے آپ کس کی دیوار کھڑی کریں گے دین کی دیوار کیونکہ دین ہی آپ کو جہنم سے بچانے والا ہے دین پر عمل ہی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے تو دین کی دیوار کھڑی کر دینا اللہ کے عقاب اور اس کے انتقام اور اس کے عذاب کے درمیان اسی کا نام تقوا ہے یہ پہلی بات اللہ برامین نے اس کا حکم دیا اور دو بار اس کا حکم دیا دو بار کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ یہ اہم ہے یہ کامیابی کے لیے اور تقوا کے اندر پورا دین شامل اور داخل تقوا والوں ہی کے لیے اللہ حرب العامی نے جنت بنائی ہے اس کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا ول قدمت گربا و تق اللہ کل کا جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تم نے جو اپنے اعمال بھیجے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرو اس کا جائزہ لو کل قیامت کا دن جو آنے والا ہے قیامت قائم ہوگی ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے بول ایمان بل یوم آخر یوم آخرت پر ایمان دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد دوسری دنیا یا یوم آخرت آنے والی دنیا ختم ہونے سے معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کے بعد بھی ہمارے سامنے یوم آخرت ہے جہاں اللہ ہر برامین سب کا حساب و کتاب لے گا اچھے لوگوں کو نیک لوگوں کو اللہ ہر برامین جنت نصیب کرے گا اور جو بدکار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں مشرق ہیں کافر ہیں ایسے لوگوں کو اللہ ہر برامین جہنم کے اندر ڈال کرے گا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا اللہ نے ہم سب کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بیکار کہ جاؤ دنیا کے اندر جانوروں کے طریقے سے کھاؤ پیو خلا زندگی ختم سب ختم نہیں زندگی کے بعد اصل مرحلہ شروع ہونے والا ہے یہ دنیا عمل ہے اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ داؤل جزا ہے اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی مالک ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے اعمال پر نظر ڈالیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط کر رہے ہیں پھر اللہ کیا فرماتا تب اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا کیوں اس لیے کہ محاسبہ بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا کون محاسبہ کرے گا اپنا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا جس کے دل کے اندر تقوا ہوگا وہی محاسبہ کرے گا جس کے دل میں تقوا نہیں ہوگا وہ محاسبہ نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ کہ تقوا کے بعد ہی محاسبہ مفید ہے اگر تقوا نہیں انسان کے اندر تو اس محاسبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور محاسبہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر قائم رکھنے والا عمل ہے یہ کامیابی کے لیے محاسبہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اپنا محاسبہ کریں تب جا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی تب معلوم ہوگا کہ ہم کتنے گنہ گار ہیں تب معلوم ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جب تک محاسبہ نہیں کریں گے نہیں معلوم پڑتا انسان کو جیسے ایک کامیاب تاجر ہوتا ہے دکاندار بزنس مین ہوتا ہے وہ ڈیلی کا ڈیلی کا حساب کرتا ہے بقالہ ہے اس کے پاس سپر مارکیٹ ہے دن بھر میں کتنے کی بکری ہوئی کتنا سیل ہوا کتنا میں نے بیچا کتنا لوگوں نے ادھار لیا کتنا نقد لیا کتنا ہمارے پیسہ یہاں پر آیا آج ہمارے صندوق میں باکس میں پورا حساب کرتا ہو ڈیلی کا ڈیلی کا حساب ہوتا ہے پھر مہینے کا حساب کرتا ہے کہ مہینے میں کیا ہوا کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوا پھر سال کا حساب کرتا ہے تین مرتبہ انسان محاسبہ کرتا ہے تجارت کے اندر تب جا کر کے وہ کامیاب ہوتا ہے جو یوں ہی بزنس کرے اور حساب نہ لگائے نفع ہے نقصان ہے خسارہ ہے فائدہ ہے کیا چل رہا ہے وہ خسارے ہی میں رہے گا کبھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا محاسبہ ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ سبو انفس قبل ان ہاسب اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے تمہارا محاسبہ کیا جائے ہمارا حساب لینے والا اللہ ہر ملام اللہ نے ہم کو یوں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے جب بستر پر جائیں ہم سونے کے لیے تو اپنے اعمال کا حساب لیں کہ آج ہم نے دن بھر میں کیا کیا ہے اگر وہ اعمال اچھے ہیں ان پر قائم رہیے اگر وہ اعمال برے تھے گناہ تھے ان کو چھوڑ دیجیے اللہ سے توبہ کیجیے یہ ہے محاسبہ ڈیلی کا ڈیلی انسان محاسبہ کرے روزانہ انسان اپنا حساب لے یہی چیز انسان کو کامیاب کرنے والی ہے اسی بات کا اللہ نے حکم دیا لغت کل کے لیے تم نے جو تیاری کر رکھی ہے کل کے لیے تم نے جو اعمال بھیج رکھے ہیں یا اعمال کر رہے ہو ان پر نظر ڈالو ان کا جائزہ لو یہ اعمال صحیح یا صحیح نہیں ہیں جائزہ لو اس سے کیا ہوتا ہے انسان اللہ ابراہین کی نعمتوں کی قدر جانتا ہے ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی آپ ساری نعمتوں کو انسان کب معلوم پڑتا ہے جب کسی پریشانی اور کسی مصیبت کے اندر آتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اسے اندازہ ہوتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تب صحت کا اندازہ ہوتا ہے جب فقر و فاقہ آتا ہے مال چھن جاتا ہے کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ حربن کی کتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی اس سے پہلے انسان کو احساس نہیں ہوتا اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں آپ کو دے رکھی ہیں انسان اپنا محاسبہ کرے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں میں جو کچھ کرتا ہوں کیا یہ کافی ہے اس کے لیے تب جا کر کے انسان کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو محاسبہ میرے بھائی بہت ضروری ہے ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھی نیکی پر قائم رہنے کے لیے محاسبہ ضروری ہے اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ولا تکون کل لدی نس اللہ فنساہ ان لوگوں کے طریقے سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل نہ کرنا عبادت نہ کرنا نیکی نہ کرنا یہ مراد ہے اللہ کو بھلا دینا اللہ کے سن نے کیا فرمایا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کوشش کرتی ہوئی فض اللہ فضر تجید ہو تو جاہک اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو آگے آگے پاؤ گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا محتاج ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے پوری دنیا کا نظام اللہ چلانے والا ہے پوری دنیا کی حفاظت کرنے والا اللہ ہر العالمین ہے اللہ ہماری حفاظت کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا اللہ نے جو دین اپ نبی کے ذریعے سے بھیجا اس پر عمل کرنا اس کی حفاظت کرو دین کی اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہی مطلب ہے کہ اللہ کو بھول جانا اللہ کے دین کو بھول جانا اللہ کے دین پر نہ عمل کرنا ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا نس اللہ فنساہم انفسم انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا خسارا ہمیں ہوگا اللہ کو نہیں ہوگا نا باللہ اللہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چھوڑ دے تو کیا اللہ رب العالمین دنیا کا رب اور خالق نہیں رہے گا وہی ہے خالق وہی رازق ہے اللہ ابراہم سب کا خالق اور سب کا رازق ہے وہی رہے گا سب کا خالق اور مالک پوری دنیا انکار کر دے اس کی رضاکیت میں اس کی خالقیت میں اس کے معبود ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم اللہ کی بات کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے اللہ کو بھول جائیں گے اپنے نفس کو ہم نے بھلا دیا اپنے نفس کو ہم نے اقاب میں ڈال دیا اپنے نفس کو ہم نے پریشانی میں اور مصیبت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ ہر براہین ہماری باتوں کا محتاج نہیں اللہ ہر براہین کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے بلا کہ اللہ تب نہ تصویر سب تصویر اللہ کی پڑھتی ہیں اللہ کی گنگاتی ہیں اللہ کی بات اور بندگی کرتی ہے ہمیں نہیں معلوم یہ شجر و حجر سورج چاند ستارے دنیا کی اور مخلوقات سب کے سب اللہ ہر براہین کی بات کرتی ہے ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم ہوتا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات فرشتے لا یاسون اللہ میں امرحم اللہ ان کو جو حکم دیا اس کی نافرمائی نہیں کرتے وہ فالون مائی عمرون اور جن کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں وہ لوگ کتنے فرشتے ہیں ساٹھ ہزار فرشتے روزانہ بیت معمور میں آتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا کتنے فرشتوں کی تعداد ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں آپ سوچئے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اس کے علاوہ الگ فرشتے جو ہیں اعمال ہمارے اللہ کے ہاں لے جانے والے اور اس طریقے سے پہنچانے والے اور ہر عمل کے لیے الگ اللہ رب العامی نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا بے شمار فرشتے ہیں میرے بھائیوں ان کو کوئی گن تک نہیں سکتا ہے یہ سارے فرشتے اللہ رب العامن کی بات کرتے ہیں لہذا اللہ کی بات کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اللہ کو ہم بھول جائیں گے ہمارا خسارہ ہمارا نقصان اپنی ذات کا نقصان تو اللہ رب العامین نے ہمیں جو اہم بات حکم دی ہے وہ یہ ہے کہ تقوا اختیار کیجیے اور محاسبہ کیجیے اپنے اعمال کا حساب لیجیے تمام چیزوں کا حساب لیجیے اپنے عقیدے کا حساب لیجیے کہ آپ جو عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں کیا وہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے وہ عقیدہ کتنے ایسے لوگ ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے تعویذ گھنٹہ استعمال کرتے ہیں غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں قبروں پر جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظو نیاد پیش کرتے ہیں غیر اللہ کے سجدے کرتے ہیں اور اس طریقے سے جا کر کے غیر اللہ کے نام پر جانور دبا کرتے ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو آج مسلم معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اپنے عقیدے کا حساب لیجیے کیونکہ عقیدہ یہی بنیاد ہے یہی کامیابی کی ضمانت ہے عقیدہ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے عمل کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کا کوئی اعتبار اللہ ہر بلام کیا نہیں ہوگا یہ اساس اور بنیاد ہے یہ اس کے بعد ہی تمام چیزوں کا فائدہ ہوگا آپ کو اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے کا حساب لے کہ اس کے عقیدے میں کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں کیا کیا چیزیں آج اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کر رہا ہے جو کتاب و سنت جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر مثالیں دی جائیں تو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی اور وہ کافی لمبا ہو جائے گا اس لیے شارتن صرف اتنا میں کہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کے مصلاح کریں اپنے عقیدے کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر شرک ہے وراثت میں ہم کو ملا اسی وراثت پر ہم قائم نہیں اللہ اور بلامین کے دین کا علم حاصل کیجیے علماء سے پوچھیے جو کتاب و سنت کے علماء ہیں توحید اور سنت کے جو علماء ہیں ان سے پوچھیے ہر وراثت والی چیز صحیح نہیں ہوتی کہ ہم اسی پر قائم رہیں باپ دادا کا دین چلا رہا ہے باپ دادا کا عمل آ رہا ہے مزار پرستی ہے اور عرس بنایا جاتا ہے اور جو ہے میلہ ٹھیلا کیا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا بچے کی ولادت پر شادی بیاہ میں اور کسی کے وفات پر تیجا چہلم اور پنجم چالیسواں پچیسواں جو سب غیر مسلم کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کیونکہ زمانے سے چلی آ رہی ہمارے باپ دادا سے باپ دادا یہ دین نہیں ہے دین کتاب و سنت ہے قرآن و حدیث ہے جس پر کتاب و سنت کی مہر ہوگی وہی عمل کرنا جائز ہوگا جس پر کتاب و سنت کی مہر نہیں ہے وہ عمل بدات ہوگا جائز نہیں ہوگا لہذا اس پر غور کریں میرے بھائیوں یہ سال ختم ہونے والا ہے ہمارا ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ایک زندگی کا ایک دن گزرتا ہے ہماری زندگی میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جاتے ہیں موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں سب کو مرنا ہے کل اخان سب کو فنا ہونا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے سب کو موت آئے گی سب کو موت آئے گی ہم انسان ایک سانس لیتا ہے اس کی سانس میں سے ایک سانس کم ہو جاتی ہے اور اگر حقیقت میں غور کرے بات میں نے کئی بار کہی ہے کہ ہماری زندگی بڑھتی نہیں ہے ہماری زندگی کم ہوتی ہے حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو ہماری عمر کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کی عمر لکھ دی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ ستر اسی سال ایک سال گزرا ایک سال کم ہو گیا ایک دن گزرا ایک دن کم ہو گیا یہ تو ہم دنیا کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بڑے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے سب چھوٹے ہوتے ہیں سب کی عمر کم ہوتی جاتی ہے سب منزل کے قریب ہوتے جاتے ہیں میرے بھائی موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدے کا محاسبہ کرے ٹائم بہت کم ہے لوگوں کے پاس عقیدہ بنیاد اور اساس ہے اس کے اوپر ہی اعمال قبول کیے جائیں گے دیگر اعمال کی قبولیت کا دور و مدار وہی ہے لہذا سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کریں ہم جو عبادات کرتے اس کے بارے میں دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں کیا نمازوں میں خوشو خدو ہے کیا نمازوں میں اخلاص ہے عبادات کے اندر کی نہیں ہے خالص اللہ کے لیے ہیں کہ نہیں ہے ریا ریاکاری تو نہیں ہے دکھاوا اور شہرت تو نہیں ہے اور وہ امال اللہ کے سر کی سنت اور طریقے کے مطابق یا نہیں ہے یہ ہماری عبادات کے اندر بدعت آ گئی ہیں جیسے بہت ساری بدعتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں نماز پڑھنے سے پہلے لوگ زبان سنی ادا کرتے ہیں روزہ رکھنے سے پہلے زبان سنی ادا کرتے سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھتے یا کبھی یا کبھی کہتے ان تمام چیزوں پر کئی بار میں نے رد کیا ہے یہ ساری چیزیں بدعات ہیں میرے بھائی دین کے اندر یہ سب جائز نہیں ہے یہ کہ نبی کی سنت سے صحابہ کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب بالکل جائز نہیں ہے ہمارے ہاں قرآن خانیاں ہوتی ہیں لوگوں کی وفات کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں کیا نبی کی بیویوں کی وفات نہیں ہوئی نبی کی بیٹیوں اور بیٹوں کی وفات نہیں ہوئی کیا ہمارے نبی نے قرآن خانی کرائی تھی بتاؤ ثابت کرو صحابہ کرام کا عمل دیکھو خلفۂ راجدین کی سنت کو دیکھو کوئی عمل آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کبھی قرآن خانی کرائی آپ ان کے لیے دعا کیجیے ان کے لیے حج کر سکتے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ثابت ہیں کوئی نماز پڑھے اپنے مردے کی طرف سے مرحوم کی طرف سے کوئی روزہ رکھے اپنے مرحوم کی طرف سے ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے جو ثبوت وہی کیا جائے گا دین ہے یہ ہماری آپ کے ہاتھ کے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ نے جو کیا وہی ہمارے نبی نے کیا جو کہا اللہ رب العالمین نے اس لیے ہمار پر نظر ڈالی ہے کہ ہمارے آبادات کے اندر کوئی بدعت تو نہیں ہے جو بدات ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پھینک دے گا وہی عمل قبول کیا جائے گا جو نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا اس پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے اپنے دل پر نظر ہم رکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنی قدورتیں ہیں ہمارے دلوں کے اندر کتنا بغض اور عداوت اور حسد اور نفرت ہے لوگوں کی تحقیر ہے کتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا غرور گھمنڈ ہے ہمارے پاس مال گیا انسان اتراتے نہیں سماتا اپنے مال پر فخر کرتا ہے اپنے مال پر غرور کرتا ہے اپنے حسن پر اپنے دولت پر غرور غرور کرتا ہے اپنی اولاد پر اور اپنے منصب پر اپنی شہرت پر غرور کرتا ہے اور اللہ کا معمولی سے آداب ہوتا ہے دنیا سے ختم ہو جاتا ہے معمولی سی چیز ہوا کا ایک جھوکا آیا ختم ہو گیا سیلاب آیا ختم ہو گیا بجلی گری ختم ہو گیا زلزلہ آیا زمین کے اندر دھس گیا لیکن غرور کرتا گھمنڈ کرتا ہے تکبر کرتا ہے میرے بھائی یہ تکبر حرام ہے یہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا ہمارے بھی قیدی سے ذرہ برابر تکبر غرور گھمنڈ ہوگا تکبر کس بات کا کرتا ہے انسان اتنا کمزور انسان ہے دھوپ برداشت نہیں کر سکتا انسان بیماری انسان برداشت نہیں کر سکتا اتنا کمزور انسان ہے کس بات پر تکبر کرتا ہے ہاں؟ سب کو مرنا سب کو مٹی کے اندر جانا ہے سب اسی ایک گز زمین سب کو ملے گی مرنے کے بعد سب کی پیدائش اللہ نے ایک طریقے سے کی ہے اسی پانی نطفے سے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے کس بات کا انسان غرور اور گمن کرتا ہے ہاں؟ تکبر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائیوں یہ وہی انسان کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے بزدل انسان تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے بڑا انسان کے اخلاق کے اندر ہے بڑا انسان کے عمل کے اندر ہے اس کی عبادات کے اندر ہے انسان تکبر کرنے سے بڑا نہیں ہوتا انسان لوگوں کی خدمت کر کے اللہ کی بات کر کے عمال کر کے بڑا ہوتا ہے انسان کا اخلاق اسے بڑا بناتا ہے انسان کا تکبر کرنا یہ اس کے بزدل اور اس کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے جو انسان جتنا زیادہ متوازے خاکسار ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے بلندی تکبر کے اندر نہیں ہے بلندی تواز و خاکساری کے اندر انسان کو ملتی ہے تو ہمارے دلوں کا حساب ہم ہمارے دلوں کے اندر نفاق کفر اور اس طریقے سے عداوت اور بغض نفرت نہیں ہے کیا ان کا حساب لے انسان لوگوں کے حقوق لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ حقوق العباد کیا ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں اس کا انسان حساب لے بندوں کے حقوق اہم ہے میرے بھائیوں اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہیں معاف کر دے گا یا جب تک دنیا کے اندر انسان خود اس کو جا کر اس آدمی سے معاف نہ کروا لے اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق بھی نہیں معاف کرے گا اس پر سزا ملے گی اگر انسان کے اعمال کم ہو گئے اور اللہ کا فضل نہیں ملا اس کو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا جو بندوں کے حقوق کھاتا ہے حقوق و لباس بہت زیادہ ہے بہت اہم ہے میرے بھائیوں اسے اس پر توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے ہمارے نبی نے پوچھا لوگوں سے عطا درون مرین مفلس کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے کون ہے غریب لوگوں نے کہا کہ مال ملام علامت ہم نے مفلس ہوا جس کے پاس مال نہیں ہے اور اس کے پاس جائیداد نہیں ہے مال و متا نہیں ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ نہیں المفلس وفین میتی بے شلاطین و زکاتن و سیامن وقد شتم احادہ و اکلما ہادا و ضرب ہادا و صف کا دما ہادا ہماری امت کا مفلس ہوا ہے جو قیامت کے دن زکوٰۃ لے کر کے آئے گا نماز لے کر کے آئے گا صدقات و خیرات لے کر آئے گا یعنی سب کرنے والا ہوگا نمازوں کا پابند ہوگا زکوٰۃ دینے والا ہوگا روزہ رکھنے والا ہوگا سب کرنے والا ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہوگی فلاں کا مال کھایا فلاں پر ظلم کیا فلاں کو قتل کیا فلاں کا خون بہایا فلاں پر الزام لگایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا اس آدمی کی نیکیا ان لوگوں کو دے دے گا اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس لوگوں کے گناہوں کو اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا فتر یا فنار اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم کے رہے یہ حقوق العباد کی اہمیت میرے بھائی آج لوگوں کو کمال کس طریقے سے لوگ کھا جاتے ہیں نہ عزب اللہ مزارک استخر اللہ افسوس ہوتا سن کر لیے یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اسے اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے نماز میں کوتاہی روزے میں کوتاہی زکوٰۃ کے اندر کوتاہی اللہ سے معاف کرے گا لیکن شرک کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا یہ بھی جان دیجیے شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا نفاق کو اللہ نہیں معاف کرے گا کفر کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو بڑا کفر ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کو اللہ معاف کر دے گا نماز روزہ زکوٰۃ کو معاف کر دے گا تو میرے بھائیوں یہ حقوق لباد ہیں اس پر ہم محاصلہ کریں اپنا ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا زنا نہیں کیا اللہ نے قتل کرنے والے کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے نہیں معاف کرے گا سو قتل کیا تھا ایک آدمی اللہ نے اسے معاف کر دیا یہ جرا تھے میرے بھائی یہ خام خیالی اور خوش فہمی ہے کیا بھروسہ کہ اللہ آپ کو نہ معاف کرے کون جانتا ہے اس بات کو کیا آپ بھول گئے ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جس نے پانی پلانے جس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا ہے کہ نہیں حدیث یہ بلی کو باندھ کر رکھنے کے جس اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا یہ بھی حدیث ہے لہذا ایک پہلو پر نظر نہ رکھیے اللہ جہاں عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جہاں معاف کرنے والا ہے عذاب بھی دینے والا ہے اللہ نے جنت بنائی جہنم بھی بنائی ہے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کی تو بلیس کو بھی پیدا کیا اللہ رب العالمین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نا قرآن کریم اللہ رب نے کتنی قوموں کی داستان بیان کی سب کو اللہ نے برباد کر دیا سب کو عذاب دیا تو اللہ عذاب بھی دینے والا ہے یہ سوچ کر کے کہ اللہ ہم تو معاف کر دے گا ہم کو غلط ہے یہ اللہ سے معاف کرنے کی امید رکھے لیکن عبادت بھی کیجیے عبادت اب کریں گے تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اسے اللہ نہیں معاف کرے گا عبادت کیجیے اللہ رب العالمین کی تب اللہ معاف کرے گا تو یہ خوش فہمی لوگوں کے اندر مبتلا ہے ہم نے کوئی قتل نہیں کیا سو قتل والے کو اللہ نے معاف کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں معاف کرے گا یہ سوچ کیا ہے تکبرانہ سوچ ہے یہ خام خیال اور خوش فہمی ہے یہ اس لیے میرے بھائی اس اس فکر سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ اللہ کی بات کریں گے اللہ کے متوازے بن کر کے رہیں گے اور اللہ ابراہین کی عبادت کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کا فضل ہم کو حاصل ہوگا اس لیے اس کا بھی محاسبہ کیجیے اپنے زبان کا محاسبہ کیجیے تمام چیزوں کا سب کا محاسبہ کیجیے تب جا کر کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور میں کس قدر ہوں کہ اچھا ہوں یا نیک ہوں یا برا ہوں کیا ہوں اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے اللہ اپنی عبادت پر ہم سب کو قائم رکھے اللہ ہمیں گھمنڈ سے برائیوں سے تمام غلط چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے توحید اور سنت پر قائم رکھے شرک بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرقوان عدیم ونافا بالآیات و ذکر الحکیم حکیم تعالی جواد کریم بر ملکمر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له